بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیے آج تیئیس اگست دو ہزار تیرہ ہے آپ لوگوں کو میں قرآن کی ایک آیت بتانا چاہتا ہوں جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے آپ سب لوگوں کے لیے دیکھیے قرآن میں ایک آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے قرآن اس میں ہے کہ فی ہے ذکر کو اس میں تمہارا ذکر ہے لیکن ایک ایک پرسن کا اس میں ذکر ہے ذکر مطلب ہے مینشن ہر آدمی کو قرآن میں مینشن کیا گیا ہے یہ بہت انوکھی آئے تھے یعنی ہر آدمی اپنا ریفرنس اپنا مینشن پا سکتا ہے قرآن میں یعنی کوئی ایسی ورس پا سکتا ہے جہاں اس کو لگے کہ رب العالمین یہ تو بش کو ایڈریس کر رہے ہیں واٹ اے تھرلڈ آئیڈیا یعنی قرآن میں اگر آپ کو ایک ایسی ورس مل جائے کہ آپ کو لگے کہہ رہے یہ تو رب العالمین کو ایڈریس کر رہا ہے کیسے لگے گا ایسا لگے کہ آپ کو پہنچ گئے جہاں اللہ تعالی نے موسا کو خطاب کیا تھا اے موسا تو گیا کہ آپ کو وہ ایکسپیرئنس ہو جائے گا جو موسا کو ایکسپیرئنس ہوا تھا کیا اس سے بڑا کوئی ایکسپیرئنس ہو سکتا ہے میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا کوئی ایکسپیرئنس نہیں ہو سکتا کہ اچانک کیا محسوس کریں سے میں تو وہاں پہ کھڑا ہوں جہاں موسا کھڑی ہوئی تھی جہاں خدا نے کہا تھا اے موسا سن میری بات میں تیرا رب ہوں تو آپ کو اگر ایسا لگے ایک ورس کو پڑھ کر کے تو میں سمجھتا ہوں یہ سپر ایکسپیرئنس ہے ہر ایک کے لیے تو میں آج آپ کو ایسی ایک آیت بتانا چاہتا ہوں ایسی ایک آیت یہ آیت سورہ عال عمران میں ہے اس کے الفاظ یہ ہیں کہ ویس قا الملائکہ یا مریمو ان اللہ کے وطا رکھے کا لانا کرانا چاہے ان فرشتے آئے حضرت مریم کے پاس اور کہا کہ اے مریم تجھ کو خدا نے چن لیا ہے دنیا کی تمام عورتوں کے مقابلے میں تم کو چن لیا ہے ایک رول کے لیے اور تمہاری تطہیر کی ہے تطہیر پیوریفائی کیا تم وہ ہے یاد اس کو پڑھیے آپ جو جو وہ ہائی لائٹ کیا ہوا ہے اس کو پڑھیے the angel said Mary God has selected you and purified you has selected you over in bracket all the women of a time فرشتوں نے کہا وہاں اپیئر ہو کر اے مریم تجھ کو خدا نے چن لیا ہے اور تمام عورتوں کے مقابلے میں چن لیا ہے اور تمہاری تطہیر کی ہے تم کو پیوریفائی کیا ہے تو دیکھیے اس میں ہر جگہ سوچنے کا ہے پہلی بات یہ سوچیے کہ پیوریفائی کیا ہے تطہیر کیا ہے کیا مطلب اس کا اس کا مطلب دیکھیے کوئی سیریس نہیں ہے کوئی پرسار مطلب نہیں ہے اس کا مطلب کوئی کوئی کراماتی یا ترسماتی نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کو اللہ چاہتا ہے کوئی رول دینا اسی کے حساب سے اس کو مینج کرتا ہے اسی کے حساب سے ویسی کنڈیشن میں اس کو ڈالتا ہے ویسے سرکمسٹینس میں اس کو ڈالتا ہے ویسی ایکسپیرئنس کراتا ہے اس کو اور یعنی وہ ایکسپیرئنس یہ نہیں ہوتا کہ اس کو مال میں پیدا کرے وہ ایکسپیرئنس زیادہ تر ہوتا ہے ٹربل میں پرابلم میں کیونکہ انسان کو جو چیز بناتی ہے وہ ٹربل ہے وہ آسانیاں نہیں کسی نے بہت صحیح کہا ہے کہ it is not ease but effort not facility but difficulty that makes man یہ بس سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو چنے تو اس کو لے کر رکھے گا مال میں نہیں اس کو مشکلات میں ڈالے گا ٹربل میں ڈالے گا کیونکہ انسان بننے کا جو پروسیس ہے وہ چیلنج میں ہوتا ہے چیلنج میں آسانی میں نہیں تو اس میں ایک چیز یہ ہے سب سے پہلے کہ اللہ نے تم کو چن لیا ہے تھوڑا سلیکشن ہو گیا ہے سلیکشن کسی رول کے لیے ہوتا ہے یہ میں کہ پیغبر بننے کے لیے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ مریم پیغبر نہیں تھی اس سے ایک مسئلہ یہ نکلا کہ غیر پیغمبر کا بھی چناؤ ہوتا ہے ایسا نہیں کہ صرف پیغمبر کا چناؤ ہوتا ہو کبھی کوئی ایسا رول کرنا ہوتا ہے تو اللہ کسی کو بھی چلے گا تو ضروری نہیں تو مریم کو اللہ نے چنا اور ایسے حالات میں رکھے رکھا کہ اس میں ان کی پرسنالٹی ڈیولپ کرتی رہی ایسے ایکسپیرئنس سے گزری وہ اس میں ان کا انٹلیکچل ڈیولپمنٹ ہوا یہاں تک کہ جب وہ تیار ہو گئی تو فرشتے ظاہر ہوئے تو دیکھیے اس میں میں سمجھتا ہوں کہ اس کو جرلائز کیجیے یعنی اس کو بریب کی بات نہ سمجھیے اس کو آپ سمجھیے کہ ایک ڈیوائن لا ہے جو کہتے ہیں سنت اللہ اس کو آپ اگر مریب سے جوڑیں گے صرف تو ایک آدمی کے لیے ہو جائے گا تو کیا خدا کی اتنی بھی رحمت کہ خدا کسی کو کسی رول کے لیے چھوڑے وہ صرف ایک کے لیے رہے گی ایسا نہیں ہو سکتا وہ بہت سے لوگ ہو سکتی بہت سے لوگوں کے لیے لیکن یہ بھی سمجھ لیجیے کہ جس طرح سے فرشتے اپیئر ہوئے وہاں پر ضروری نہیں کہ دوسرے کے لیے فرشتے اپیئر ہوں کیونکہ وہاں پر معاملہ بہت کریٹیکل تھا اس لیے فرشتے اپیئر ہوئی کہ مریم کو ماں بننا تھا وداؤٹ میرج تو ایک عورت کے لیے بہت ہی یعنی برداشت قابل بات نہیں برداشت قابل بات نہیں کہ میرج کے بغیر اس کے آگے بچہ پیدا ہو جائے تو اتنا انیوژل بات یہ تھی اس لیے اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ یہ کیا انجام کہ فرشتے اپیئر ہوئے اور ڈائریکٹ بتایا دوسرے انسانوں پر بھی یہ معاملہ ہوگا استفا کا لیکن وہاں پر کیا ہوگا آپ کو خود ڈسکور کرنا پڑے گا آپ کو حالات کی ریڈنگ کر کے سرکمسٹینس کی ریڈنگ کر کے اپنے عقل کو استعمال کر کے دریافت کرنا ہوگا جو چیز وہاں فرشتوں کے ذریعہ سنی گئی وہاں آپ کو اپنی عقل سے ڈسکور کرنا پڑے گا ہو سکتا ہے کہ آپ کو ان سے بھی زیادہ ثواب مل جائے دیکھیے اللہ تعالیٰ کا جو ریوارڈ ہے وہ مریم پر رک نہیں گیا ہے یہ میں سمجھے کہ مریم پر اللہ تعالیٰ نے جو ریوارڈ دے دیا آگے آپ بند ہے سب ایسا نہیں ہو سکتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ جو ثواب مریم کو ملا جو ریوارڈ اس سے بھی زیادہ ثواب کسی کے لیے لکھا ہوا ہو کیوں کہ اس نے یہ کیا کہ خود سے ڈسکور کیا خدا کا رول چاہیے فرشتوں کے بتانے سے جس نے جانا اس سے بڑی بات یہ ہے کہ آدمی خود ڈسکور کرے تو خدا کہے کہ دیکھو کیسا بندہ ہے یہ اپنے عقل کو استعمال کر کے اسے خود سے ڈسکور کر لیا اس کو اس سے بھی ریوارڈ دو تو دیکھیے اللہ تعالی کو ہمیشہ کوئی کو رول مطلوب ہوتا ہے ایک بار نہیں ہر زمانے میں ہر ایج میں ہر دور میں ہر قوم میں ہر ملک میں کیونکہ انسان پیدا ہو رہے ہیں رول انسانوں میں ہوتا ہے کچھ پہاڑوں میں اور سمندروں میں نہیں ہوتا ہے جو رول کی ذکر میں کر رہا ہوں جس رول کی بات وہ انسانی سوسائٹی میں انسانوں کے اندر ہوتا ہے میں کسی ایسے رول کا ذکر نہیں کر رہا ہوں جو گلیکسی میں سولر سسٹم ہوتا ہو تو جب انسان پیدا ہو رہے ہیں پیدا ہو رہے ہیں بلین ٹریلین انسان پیدا ہو رہے ہیں مر کر پھر پیدا ہو رہے ہیں مر کر پھر پیدا ہو رہے ہیں تو رول کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا انسانوں کی کسی فلاح کے لیے انسانوں کی اندر کوئی بڑا واقعہ پیدا کرنے کے لیے رول ہوا کرتے ہیں تو انسان جب پیدا ہو رہے ہیں پچھلے لوگ مر گئے اب نئے لوگ آئے پچھلے لوگ مر گئے نئے لوگ آئے تو بار بار اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہوگا کہ اب بھی جو نئی جنریشن ہے اس میں جو مطلوب ہو اس کے لیے کوئی کھڑا ہو اس میں کوئی کھڑا ہو اس لیے حدیث میں لکھے ایک حدیث ہے بخاری میں کہ نبی کے علاوہ ایک لوگ پیدا ہوتے ہیں ان کو کہا گیا مدس ان یعنی رسول اللہ پر نبوت ختم ہو گئی اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے لیکن محدس پیدا ہوتے رہیں گے محدس کا مطلب ہے جس سے بات کی جائے تو بات کرنے والا یعنی اللہ جیسے بات کرے نبی سے بھی اللہ بات کرتا ہے وہ بات ہوتی ہے فرشتے کے ذریعے جبلے کے ذریعے سے تو ایک وہ انسان ہے تھرو انسپریشن اللہ کی بات پہنچے دیکھیے ایک ہے ریولیشن ایک انسپریشن تو ریولیشن کے ذریعے اللہ تعالیٰ جس کو اپنا میسج دے وہ تو پیغمبر ہے اور انسپریشن کے ذریعے اللہ تعالیٰ جس کو اپنا میسج دے وہ ہے محدس تو محدس کون ہوگا وہی ہے جو کوئی رول کرنے والے کہ جب اللہ تعالیٰ کو کوئی رول مطلوب ہوگا ختم نبوت کے بعد تو اللہ تعالیٰ اس کو انسپائر کریں گے انسپائر کر کے اس کو محدث بنائیں گے محدت معنی ہوتے ہیں جس سے بات کی جائے تو کوئی انسپائرڈ پرسن کھڑا کیا جائے گا یہ انسپائرڈ پرسن کون ہوگا انسپائرڈ پرسن وہ ہوگا جو حالات میں ڈال کر گڑھا جائے اس کو اللہ تعالیٰ بار بار حالات ڈالتے ہیں انسان کو لیکن لوگ بھاگ بھاگ کھڑے ہوتے ہیں بھاگ کھڑے ہوتے ہیں جیسے دیکھیے میں ایک حدیث بتاتا ہوں آپ کو ان اللہ ایزا احب ابتلا یہ حدیث ہے ان اللہ ایزا احب ابتلا یعنی اللہ جب کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کو مصیبت ڈال دیتا ہے بہت عجیب حدیث ہے کہ اللہ جس سے محبت کرتا ہے اس کو مصیبت میں ڈال دیتا ہے کیوں مصیبتی کے نظریے سے وہ انسان گڑھا جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو چاہیے مصیبت کا کورس جو ہے یعنی course of challenge course of trouble course of problem اسی میں انسان بنتے ہیں اسی میں گڑھے آتے ہیں تو اس معنی کیا ہوئے کہ اللہ تعالی پیدا کرے گا ایسے حالات ایسے جس میں چیلنج ہو جس میں ٹریبل ہو جس میں ڈفیکلٹیز ہو جس میں پرابلم ہو تو کچھ انسان ایسے ہوں گے جو بھاگ کھڑے ہوں گے مطلب شکایتیں کریں گے اور اس سے کوئی سبق نہیں لیں گے اور کہیں گے یہ کیا کسی اس کو پرابلم ایبل کہیں گے بہت سے لوگ ہیں جس کو کہتے ہیں پرابلم تو وہ وہاں انسان جو بھاگ کھڑے ہوئے اور کوئی انسان وہ ہوگا جو اس کو اللہ کی طرف سے سمجھ کر کے اس کو ایکسپٹ کرے گا ایکسپٹ کرے گا اسے سبق لے گا اس کو ایکسپیرئنس بنائے گا اس چیلنج کو میٹ کرے گا تو کیا ہوگا اس کی پرسنالٹی بنے گی یہی تدسیر وہ تہارا کا جو ہے اللہ نے تمہاری تطہیر کی تم کو پیوریفائی کیا اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو ڈالا اس کورس میں اس پروسیس میں تو بھاگ کر نہیں کھڑی ہوئی بلکہ اس کو ایکسپٹ کیا تو دھیرے دھیرے دھیرے دھیرے آپ تمہارے اندر وہ پرس, اس پرسنالٹی کا ڈیولپمنٹ ہوا جو اس رول کے لیے قابل ہو تو اس آیت کو اگر آپ لے لیں صرف کہ ہم ایک خاتون کا ذکر ہے مریم, مریم کا تو آپ قرآن کو اسٹیمیٹ کریں گے قرآن کو ایک شخص کے نہیں اترا ہے یاد رکھیے قرآن کی ہر آیت میں ہر آدمی کا سبق ہے حتیٰ کہ ان آیتوں بھی جس میں نبی کا ذکر ہے یا یہ نبی ہو تو آپ کے بھی ذکر ہے وہ یہ کتاب جو ہے یونیورسل کتاب ہے سارے انسانوں کے لیے تو یہ اسلوب کی بات ہے اسٹائل کی بات ہے کہ قرآن کہیں کہے گا اے انسان کہیں کہے گا اے لوگوں کہیں کہے گا اے پیغمبر کہیں کہے گا اے مریم یہ ریفرنس کی بات ہے تو آپ کو کبھی پرٹیکولر ریفرنس کو جائیداد کرنا پڑتا ہے کبھی جنرل ریفرنس کو پرٹیکولر بنا پڑتا ہے یہ سب کرنا پڑتا ہے آپ اسی کا نام تدبر ہے تدبر اسی کا نام ہے کہ ایک بات جو کہی گئی ہو پرٹیکولر ریفرنس میں اس کو آپ جنرلائز کریں یا ایک بات جو کہی گئی ہو جنرل ریفرنس میں اس کو آپ پرسنلائز کریں مثلا دیکھیے قرآن میں ہے کہ ہم نے انسانوں کے لیے سورج چاند بنائے ہم نے انسانوں کے لیے زمین بنائی ہم انسانوں کے سمندر اور پہاڑ بنائے دیکھیے یہاں پر جنرل ریفرنس ہیں سارے انسانوں کے لیے اس کو آپ پرسنلائز کیے کہ میرے لیے بنایا خدا نے تب آپ کو پوشن جیسا شکر آئے گا کہ بات تو کہی گئی انسان کو کر کے مائنڈ کائنڈ کو کر کے کہ مائنڈ کائنڈ کے لیے یہ ساری بلیسنگ پیدا کی آپ کو پرسنلائز کیے کہ خدا نے میرے لیے سمندر بنایا میرے لیے پہاڑ بنایا میرے لیے سولر سسٹم بنایا میری گلیکسی بنائی تب آپ کے اندر وہ وہ شکر آئے گا جو کہ پاؤں سے پاروں سے بھی زیادہ بڑا ہے ستاروں شہروں سے بھی زیادہ بڑا ہے اس اصول کو یہاں اپلائی کیجیے اس کو صرف مریم کی کہانی مت سمجھیے کسی مریم مریم کہانی نہیں ہے ہر ہر آدمی کہانی ہر ہر آدمی کو یہاں پرسنلائز کرنا ہے اپنے اوپر اپلائی کرنا ہے اپنے اوپر اپلائی کرنا کیونکہ خدا رب العالمین ہے خدا جو ہے رب مریم نہیں ہے رب العالمی ہے ہر انسان کے لیے ہر انسان کے لیے ہر انسان کے لیے تو اسی کا نام تو تدبر ہے قرآن میں تدبر کرنا یہی ہے کہ اس کی جو میننگ ہے اس کی میننگ کو اس طرح آپ ڈسکور کریں کہ وہ آپ کے لیے بن جائے وہ آپ کو اس میں فوڈ ملے آپ کو اس میں رسک ملے یہی تو تدبر ہے اب دیکھیے میں یہ کہوں گا کہ یہ جو اس میں مریم کو لے کر ایک بات کہی گئی ہے اس کو اب اپنے اوپر اپلائی کیجیے اس کا طریقہ کیا ہے سب سے پہلے یہ دریافت کیجیے کہ آج خدا کی مرضی کیا ہے آج خدا کیا چاہتا ہے تو میں یہ کہوں گا کہ آج خدا سب سے زیادہ جس چیز کو چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ صدیوں سے خدا دعوت کا کام رکا پڑا ہے مسلمان کیا کہ لڑ رہے ہیں مر رہے ہیں انسان کے خیر خواہ بن کر کے ان کو اللہ کا میسج دینا وہ نہیں کر رہے ہیں جسے میں ایک آیت بتاتا ہوں آپ کو کہ نزل الفرقان اللہ دہی لیکن دل عالمی نذیرہ آپ اس کو پڑھیے قرآن کو پڑھتے پڑھتے جہاں پہنچیں گے آپ نظر فرقان اللہ نے اتارا یہ قرآن تاکہ وہ سارے انسانوں کے لیے آگاہ کرنے والا بن جائے اب آپ سوچیے اس کو کہ سارے انسانوں کو تو کچھ خبر ہی نہیں یعنی سیون بلین سے زیادہ انسان سارے دنیا میں ہیں تو ابھی ہم کہاں پہنچایا ہم نے ایک بات یہ دریافت کریں گے آپ کہ اللہ کے بندے پیدا ہوتے ہوتے سیون بلین سے زیادہ پہنچ گئے کبھی تھوڑے سے آدم ہوا تھی ہندو دنیا میں ایک وقت تھا صرف آدم ہوا تھی پھر اس کے بعد چند سو ہوئے پھر چند ہزار ہوئے پھر ملین ہوئے بل... ہوتے ہوتے بلین ٹریلین ہو گئے تین سارے لوگوں تک قرآن کہاں پہنچا تو آپ تڑپیں گے کچھ اللہ کلام سا تو پہنچے نہیں اللہ نے بھیجا تھا ایک میسج سب کے لیے وہ سب تک پہنچے نہیں تو آپ یہاں ڈسکور کریں گے کہ خدا کی سب سے بڑا کنسرن یہ ہے کہ اللہ کا جو کلام ہے جس میں اللہ نے اپنا کریشن پلان بتایا ہے اللہ آپ ساتھ کیا معاملہ کرنے والا ہے قیامت کے دن کیا ہوگا موت کے بعد کیا ہوگا جنت کیا جہنم کیا یہ ساری باتیں جو ہے جو ہمارا سب سے بڑا کنسرن ہونا چاہیے وہ سب اسے بتایا گیا یعنی کل میں مروں گا تو کل مرنے کے بعد کیا پیش آئے گا میرے ساتھ وہ اس کتاب میں بتایا گیا تو آپ سب سوچیں گے آپ تو پہلی بات یہ دریافت کریں گے کہ آج اللہ کا سب سے بڑا کنسرن یہ کہ کوئی اٹھے یا کچھ لوگ اٹھے جو چیخا چلائے کہ اے انسان دیکھو یہ خدا کتاب ہے اس کو پڑھو اور جانو اس سے کہ what is the creation plan of God تمہارا جب سامنا ہوگا خدا سے تو اس وقت کیا تم سے پوچھا جائے گا پڑھ کے جانو اچھا اس کے بعد آپ یہ دریافت کریں گے کہ یہ کام مسلمان کو کرنا ہے یعنی جو دوسری قوم ہے ان کی اپنی کتاب ہے جب تک انہوں نے اس کو دریافت نہ کیا ہو ہوئے تب تک وہ اس کو کیوں کریں گے مسلمان وہ گروہ ہیں جن کو کہ یہ بات دریافت ہو چکی ہے کہ یہ خدا کی کتاب ہے تو پہلی ریسپانسبلٹی بنتی ہے وہ لوگ تو وڈ بھی مسلم ہیں آپ تو ایکچوئل مسلم ہیں جو وڈ بھی مسلم ہیں ان کی ذمہ داری نہیں ہو سکتی جو ایکچوئل مسلم اس کی ذمہ داری بنے گی تو آپ دوسری بات یہ دریافت کریں گے آپ کہ یہ جو خدا کی ریکوائرمنٹ ہے خدا جو چاہتا ہے تو اس کا پہلا یعنی پہلا خطاب کس سے سب سے پہلے کون اس کی زد میں آتا ہے تو آپ دریافت کریں گے مسلمان اچھا مزید آپ سوچیے کہ مسلمان تو اس وقت کا ڈی جنریشن ہو چکا ہے ایک زوال یافتہ قوم ہے میں کہا کرتا ہوں کہ مسلمان تو ایک ڈی جنریٹڈ لاٹ تو آپ سوچیں کہ سارے مسلمان تو کرنے والے ہیں نہیں سارے مسلمان تو کرنے والے ہیں نہیں تو آپ کو اگر سچائی کی دریافت ہوئی ہے تو آپ کا پھر بجوک کرنا ہے ذمہ داری ساری بڑے پر آ گئی ذمہ داری ساری بڑے پر آ گئی جیسے ایک قصہ میں نے پڑھا تھا کہ ایک ریلوے کی لائن تھی تو وہاں پر آگے ایک پل تھا جو کسی وجہ سے ٹوٹ گیا تھا اب ریلوے والوں کو بھی خبر نہیں تھی کہ پل ٹوٹ گیا تو ادھر سے ٹرین آ رہی ہے وہاں ایک آدمی تھا تو اس نے کہا کہ صرف میں وہ شخص ہوں جانتا ہے کہ پل ٹوٹا ہوا ہے میں وہ شخص ہوں ٹرین آ گئی وہاں تو سارے سارے مر جائیں گے تو اس نے کیا کیا خود اپنے خون سے اپنے کپڑے کو رنگا اس نے اور لے کھڑا ہوگا لال کپڑا کیونکہ اس وقت سمجھ آیا اس کو اس وقت میں ہی وہ انسان ہوں پوری دنیا میں پوری دنیا میں اگر سات بلین تبھی مجھے کو پتا ہے جو ہونے والا ہے آگے جو ایکسیڈنٹ تو ایسے ہی آپ جب دریافت کریں گے کہ یہ خدا کی کتاب ہے یہ وہ کتاب ہے اس میں کیشن آپ آبکار بتایا گیا ہے اس کا تعلق سارے انسانوں سے ہے پھر آپ دریافت کریں گے مسلمانوں بیداری تھی کہ پہنچاتے اس کو پھر آپ دریافت کہیں گے مسلمان تو کر رہے وہ تو اپنے دور زوال میں پہنچ چکے ہیں تو ہوتے ہوتے آپ سوچے کہ پھر تو مجھے کرنا ہے پھر تو مجھے کرنا ہے تو آپ کو ایک جنون پیدا ہو جائے گا جنون ایک دیوانگی اور پھر آپ کی انرجی آپ کی طاقت آپ کے سارا جو آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے لے کے آپ پڑیں گے کہ کس طرح سے میں پہنچا دوں گی کس طرح میں یہ کام کر دوں گا یہ ہے رول کو دریافت کرنا اور جو آدمی اس طرح اپنے رول کو دریافت کرے اس کا استعفی ہوا اس کا سلیکشن ہوا یعنی سلیکشن یاد رکھیے اس طرح نہیں ہوگا کہ آسمان سے آواز آئے گی یہی سلیکشن ہے آسمان سے آواز نہیں آئے گی یہی سلیکشن ہے کہ آپ اس پروسیس سے اپنا آپ کو گزارے یہ جو پروسیس میں نے بتایا پہلے کتاب کی دریافت پھر یہ دریافت کی کتاب میں کرشن پرنا گار بتایا گیا ہے پھر یہ دریات کے لوگ اس سے بےخبر ہیں پھر یہ دریات کے سے مسلمان اس پہ ایمان لائے ہوئے ہیں پھر یہ دریات کے مسلمان کا تو ڈی جنریشن ہو چکا ہے مسلمان تو پھر زوال کے دور میں پھر ہوتے ہوتے یہاں تک کہ مجھے یہ خبر ہے اس بات کی مجھے اس بات کی خبر ہو چکی تو کیا ہوگا پشو کرنا یہ کام یعنی خدا اگر پوچھا کہ کم سے کم تم تو کھڑے ہوتے ساری دنیا نہیں کھڑی ہوئی اس وقت مسلمانوں کی تعداد ایک بلین ہے ایک بلین سے زیادہ تو خدا کہے گا ایک بلین مسلمان جو تھے وہ تو بے خبر تھے تو نہیں کھڑے ہوئے اس لیے کہ بے خبر تھے تو تم کو تو خبر ہو گئی تھی تم کو نہیں کھڑے ہوئی اگر آپ کہیں کہ میں اکیلا تھا میں کیسے اتنی بڑی انسان کو بتاتا تو خدا کہے گا کہ مسئلہ یہ نہیں کہ تم بتاتے مسئلہ یہ کہ تم نے اپنے آپ کو اس میں چھوکا کیوں نہیں مسئلہ یہ نہیں کہ سب کو تم بدل ڈالو پیغبر بھی نہیں بدل سکا پیغبر بھی سارے انسان بدل نہیں سکا تو مسئلہ یہ نہیں کہ تم بدل ڈالتے مسئلہ یہ کہ تم اپنی ریسپانسبلٹی کو محسوس کر کے اپنے آپ کو چھوک دیتے جیسے دلی میں ایک بلڈنگ تھی بلڈنگ کے ساتھ کافی زمین تھی تو گورنمنٹ نے اس بلڈنگ کو کو زمین مسلمانوں کو دے دیا کہ ہاں اپنا بناؤ کچھ تو وہ وہاں پر اسلامک سینٹر بنانے کی تجویز تھی لیکن تیس سال بیت گیا وہ کچھ ہوا نہیں ٹوٹا ٹوٹا پھوٹا پڑا ہوا پھر ایک آدمی آیا اس کو پتا چلا تو اس نے کہا آئی ول مائی سیلف فار دس کا تو سچ اس نے اپنے آپ کو لگا دیا اور آج وہاں پر ایک بلڈنگ کھڑی ہوئی کئی ملٹی اسٹوری بلڈنگ یہ ہے بات جو اس آج سے نکلتی ہے تو حضرت مریم سے ایک رول مطلوب تھا ایک رول مطلوب تھا اس رول کے لیے فرشتوں نے اس کو خبر دی تم کو یہ رول کرنا ہے کیونکہ وہ رول بہت ہی بہت ہی نازک تھا ایک عورت کے لیے اس لیے فرشتے آئے تو حضرت ہتبرے نے اپنا کو پیش کر دیا اور بنی اسرائیل کا آخری پیغام پیدا ہوا حضرت بسی جو تھے بنی اسرائیل کے آخری پیدا جسے رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم پورے انبیاء کے پورے سلسلے کے لحاظ سے آخری پیغمبر ہیں تو حد پیسا جو تھے حد بسی وہ بنی اسرائیل کے لحاظ سے آخری پاغبر تھے اس کے بعد بنی اسرائیل میں سلسلہ بند ہوگا نبیوں کے آنے کا اس کے بعد پھر بنو اسرائیل میں اللہ پیدا ہوئی تو بنی اسرائیل کا آخری پاغبر پیدا ہونا مطلوب تھا اللہ تعالیٰ کو تو اس کی بہت ساری تفصیلات ہیں میں اس تفصیلات تفصیلات نہیں جاؤں گا کہ اس سے کیا اللہ تعالیٰ کو مطلوب تھا صرف یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو مطلوب تھا ایک ایک عورت ایک رول کرے تو وہ رول بلی نے ادا کیا تو اس میں براہ راست تو نہیں لیکن بال واسطہ اس میں یہ بھی مجھے اشارہ ملتا ہے کہ بعض مرتبہ عورتیں ہی زیادہ موضوع ہوتی ہیں کس کوئی رول کرنے کے لیے مرد موضوع نہیں ہوتا اس کی وجہ سے کہ عورت کی نفسیات الگ ہوتی ہے مرد کی نفسیات الگ ہوتی اس پر میں نے لکھا ہے اپنی کتاب میں کیا فرق ہوتا ہے نفسیات میں مرد عورت کی تو بعض اوقات مرد کے مقابلے میں عورت کسی رول کو ادا کرنے کے لیے زیادہ موضوع ہوتی ہے اس کی ایک مثال لے کے حضرت حاضر کی ہے کیا وجہ ہے کہ ایک عورت کو بسایا جاتا ہے وہاں کے ریزلٹ میں یعنی وہاں کے ریزرو جو بسائے گا تو وہ خام خواہ نہیں کہ ڈیزرٹ میں رہو مرو نہیں ایک نسل پیدا کرنا ہے یعنی متبدل شہروں سے باہر نیچر کے ماحول میں ایک نسل پیدا کرنا مقصود تھا اس کے لیے بسایا گیا تھا تو بخاری میں ایک روایت تھا کہ جب ابراہیم جو ان کے ہسبینڈ تھے جب وہاں لائے وہ کہا کہ اب تم کو یہاں رہنا ہے چھوٹا بچہ اسماعیل کو لے کر تو برسا کے جانے لگے وہ وہ ڈیزرٹ تھا کچھ نہ نہ نہ نہ گھر ہے ہے ہے کھانے پینے کا پانی کچھ تو حضرت حاضرہ نے کہا کہ ہم کو کہاں چھوڑے چلے جا رہے ہیں اس ڈیزرٹ میں تو حضرت ابراہیم نے کوئی جواب نہیں دیا گھوڑے پر سوار ہو کر جانے لگے وہ تو کئی بار جب انہوں نے پوچھا اور جواب نہیں دیا تو پھر حضرت حاضر نے کہا کہ کیا اللہ نے آپ کو ایسا کرنے کا حکم دیا ہے تو حضرت ابراہیم نے کہا ہاں تو اس وقت حضرت آجا کی زبان سے نکلا تھا ایزن لا ہونا پھر اللہ ہم کو ضائع نہیں کرے گا تو میں سوچتا ہوں کہ یہ شاید یہ کرو تھی جو میں کر سکتی تھی اس ڈیزرٹ میں کھڑے ہو کر جہاں رہنے کے ٹھکانا نہیں پانی نہیں کھانا نہیں کچھ بھی نہیں ایک چھوٹا سا بچہ ہے اور وہ ہے بس یہ جو کہا اس نے کہ پھر اللہ مجھے ضائع نہیں کرے تو عورت کے اندر ایک بات یہ ہوتی ہے کہ وہ اموشنل ہوتی ہے اموشنل ایک ایموشنل تعلق ہونا چاہیے حضرت حاجہ کو جو ایموشنل تعلق ہوگا حضرت ابراہیم سے اور مشن سے اس کی وجہ سے یہ کہہ پائے وہ مرد ہوتا کھڑا ہوتا شاید ایسے دیکھیے اس کے بعد حضرت خدیجہ کا رول حضرت آشا کا رول تو میں سمجھتا ہوں اس زمانے میں بھی یعنی مردوں کو بھی کی ذمہ داریاں انہیں بھی رول کرنا ہے لیکن عورتوں کو شاید خاص رول مطلوب ہو اس زمانے میں اس سلسلے میں کیونکہ ایک قصہ میں عرض کروں ایک کتاب ہے ایڈونچرس فار گاڈ تو کرسچن مشنریز جو ہے وہ جو نے بڑے کام کیے ہیں تبلیغ کے اس میں ایک قصہ لکھا ہے ایڈونچرس فار گاڈ تو ساؤتھ امریکہ ہے اس میں پیرو ایک ملک ہے اور بہت جنگل بہت بڑا جنگل وہ جنگل میں واشی انسان رہتے تھے واشی انسان جو جو کہتے ہیں مردم خور انسانوں کو مار کھا جائیں تو کچھ کرسچن نے یہ سوچا کہ وہاں ہمیں عیسائی پہنچائیں گے ان کو عیسائی بنائیں گے تو ایک گروپ گیا وہاں پر تو ان کے پاس کمیونیکیشن کے سامان تھے یعنی وہاں سے بتا سکتے تھے کہ ہم کا گزر رہی ہے آج کل کی طرح سے موبائل تو نہیں تھا لیکن کچھ دوسرے کچھ قسم کے اور سامان تھے صبح وہ ہوائی جہاز سے ان کو اتار دیا گیا ہوائی اڈا تھا نہیں وہاں پر پیراشوٹ کے ذریعے اتر گئے وہ اس جنگل میں تو جب یہ اترے تو وہاں پر جو مردم خور انسان تھے وہ دوڑ کا ان کے پاس اور دیکھا کہ یہ اجنبی لوگ ہیں ان کو سب کو مار ڈالا کوئی زندہ نہیں بچا اس وقت انہوں نے میسج دے دیا کہ ہم کو مار رہے ہیں لوگ اب ہم کو زندہ بچنے والا نہیں یہ بہت ہی عجیب کہانی ہے اس کتاب میں ایڈونچرس گاڈ تو اس کے بعد کیا ہوا کہ ان کی جو خواتین تھیں جو لوگ بڑھ گئے تھے ان کی خواتین نے سوچا کہ ہم زندہ رہے کیا کریں گے اب ہم بھی جاتے ہیں اسی میں ہم بھی اسی مشن میں اپنے کو سیکریفائز کریں گے تو ان کا کہ ہم کو ہوائی جہاز سے اتار دو آپ تو آوازات سے ان کو گیا پیراشوٹ کی ٹرینی دی گئی اور وہ پیراشوٹ اتار دیے گئے تو جب یہ لوگ ہوتے تو وہ لوگ دوڑ کرائے مردوں کو لوگ لیکن یہاں جب دیکھا کہ تو عورتیں ہیں تو مردوں کی نفسیات شادی ہوتی ہے کہ وہ کسی کو جب اپنے خطرہ سمجھتے ہیں تو ان کو مارتے ہیں خطر نہ سمجھے تو مارتے نہیں انہوں نے جو مارا تھا تو خطرہ سمجھ کر اور عورتوں کو سمجھتے ہیں کہ کوئی خطرہ نہیں تو چھوڑ چلے گئے آ کے دیکھا کہ عورتیں تو چھوڑ چلے گئے تو پھر عورتوں کو موقع مل گیا کہ وہ جنگل میں رہیں تو رہتے رہتے رہتے لوگوں سے ملتی تھیں وہ ان کو چاکلیٹ کھلاتی تھی بسکٹ کھلاتی تھی ہوتے ہوتے ہوتے ہوتے ایک ریپو قائم ہوا اور یہاں تک کہ ان کی زبان سیکھی انہوں نے اور یہاں تک کہ انہوں نے ان کو پھر کرسچینٹی بتایا کرسچینٹی کیا ہے آخر میں یہاں تک ہوا کہ بائبل چھاپی گئی ان کی زبان میں اور وہ سب کے لوگ کرسچن بن گئے ایک لمبی کہانی ہے تو جو کام مرد نہیں کر سکتے تھے وہاں عورتوں نے کیا تو بال بھائی یہ نہیں کہتا کہ, کہ کس کے لیے مقدر ہے لیکن یہ تو طے ہے کہ اس دور میں سب سے بڑا کام جو ہے وہ دعوت اللہ کا کام ہے یعنی سارے جو حالات ہیں حالات کی زبان ہے یعنی ایک ہوتی ہے جبیل کی زبان ایک حالات کی زبان جیسے ایک قصہ میں نے پڑھا تھا ایک آدمی کہ تھا اس نے دیکھا کہ ایک اندھا آدمی چل رہا ہے ایک اندھا آدمی چل رہا چل رہا یہاں تک اس کا وہاں پہنچ گیا جہاں اس پر سامنے کنواں تھا کنواں تھا تو وہ آدمی جو تھا وہاں سے چلایا البیر البیر عربی بھی کتاب تھی البیر البیر کنواں کنواں کنواں تو اس نے سنا پھر وہ بچ گیا تو کوئی فرشتہ نہیں بتایا تھا اس کو کہ ایک اندھا کوئم گرنے والا ہے جا کے بتاؤ اس کو کوئی فرشتہ نہیں آتا بتانے کے لیے حالات چیخ رہے تھے حالات ان حالات کی زبان سے اس نے یہ جانا کہ مجھے ایک رول کرنا ہے تو اب ظاہر ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ نبوت ختم ہو گئی فرشتہ آئے گا نہیں اب حالات کی زبان سے اللہ آپ کو میسج دے گا حالات کی زبان سے وہی کی زبان سے نہیں آئے گا آپ کے پاس کوئی پیغام اللہ کا بلکہ حالات کی زبان سے آئے گا تو حالات کی زبان چیک رہے ہیں دنیا میں اتنی ایول اتنی برائی اتنا فساد اتنا کرپشن اتنا جھوٹ یہ تو حالات ہیں کہ انسان بھاگا جا رہا جہنم کی طرف یعنی ایسے کاموں سے دنیا بھر گئی ہے جو جہنمی کام ہے جس کو دیکھیے وہ ایسے کام میں لگا ہوا جو اس کو جہنم کے قابل بنائے یہ تو حالات ہیں حالات چیخ رہے ہے کہ انسان جا رہا جہنم ہے بچاؤ جیسے وہ آدمی جا رہا تھا کنویں میں تو اسے چلایا وہ حالات کی زبان پڑھی اس نے حالات کی زبان سنی اس نے حالات کی زبان سے اس نے ایک سبق لیا تو آج ہمیں حالات کی زبان سے یہ سبق لینا ہے کہ دوڑو انسان کو جہنم سے بچانے کے لیے جیسے رسول نے فرمایا تھا کہ لوگ پتنگوں کی طرح آگ میں گر رہے ہیں جہنم میں اور میں پیچھے سے گھسیٹ رہا ہوں تو آج تو وہ چیز ملین ٹائم بڑھ گئی جتنی برائی تھی سیون سینچری اس کے مقابلے میں آج تو برائی بہت زیادہ بڑھ چکی بلین ٹائم بڑے بڑھ چکی تو حالات چیخ رہے ہیں حالات چیخ رہے ہیں جبلی تو نہیں آئیں گے کیونکہ حالات چیخ رہے ہیں کہ کام کیا ہے کامیاب ایک انسان کو بتاؤ کہ تمہارے بارے میں اللہ کا کریشن پلان کیا ہے تم کو اللہ کے سامنے کس سوال کا جواب دینا ہے تو میں سوچتا ہوں کہ اس وقت جو ہے سب سے بڑا کام صرف دعوت اللہ آج کل مسلمانوں میں ایک لفظ نکلا ہے مسلم امپاورمنٹ میں اس کو جھوٹا کام سمجھتا ہوں آپ کا امپاورمنٹ کریں گے انسینٹیو سے آدمی ترقی کرتا ہے مسلمانوں کے حالات اگر ایسے ہیں ان کو پرابلم پیش آتا ہے چیلنج پیش آتا وہی ان کو آگے بڑھائیں گے تو کچھ نہیں کر سکتے مسلم امپاورمنٹ کا تصور بالکل ایکسٹرا تصور ہے کیونکہ آپ فیور دے رہے ہیں فیور تو ترقی نہیں ہوتی مسلم امپاورمنٹ کا مطلب کہ آپ ان کو امپلائمنٹ دیں ان کو پیسہ دیں ان کو گھر دیں تب تو آپ کو بالکل اپاج بنا دیں گے جب بھی کسی کو آپ فیور دیں گے اس کی ترقی رک گئی وہ کبھی ترقی نہیں کر سکتا تو مسلم امپاورمنٹ جو ہے وہ ایک الٹی تدبیر ہے تو مسلمانوں کے دنیا کے جو معاملات ہیں وہ خود ہی ہاتھ میں دوڑ لگا رہا ہے خود ہی ہاتھ میں محنت کر رہا ہے کر رہے تو اس کو تم تو اس کو اللہ کا پیغام دو تو دعوت اللہ کا کام جو ہے وہی میں سب سے بڑا کام ہے مسلمانوں کے لیے بھی مسلموں کے لیے سب کے لیے بھی اور دعوت اللہ کا اس زمانے جبکہ پرنٹنگ پریس آ چکا ہے پرنٹنگ پریس تو اب کیا ہے پہلے زمانے میں تو بہت مشکل تھا پرنٹنگ پریس نہیں تھا منہ سے بولنا پڑتا تھا اب پرنٹنگ پریس ہے آپ اس کو اپنے پاس رکھیں تو سفر میں حضر میں کہیں بھی آپ جائیں تو لوگوں سے ملاقاتیں ہوتی آپ ان کو دیتے رہیں جیسے ہمارے ساتھی ہیں وہ جا رہے تھے بامبے تو وہ جہاز میں جب چڑھے تو انہوں نے دیکھا کہ اس میں ایک سینٹرل منسٹر بیٹھا ہوا ہے ہمارے سینٹرل گورنمنٹ کا منسٹر تھا تو اس کے پاس گئے ان کا بہت ہی دلچسپ انداز میں ان ان کا سر فار یور فلائٹ ریڈنگ تو بڑے شوق سے لیا اس نے اور جب تک بامبے نہیں پہنچا تب پڑھتا رہا تو یہ پرنٹنگ پریس کے زمانے کا ہے اور پھر آپ دیکھیے کمیونیکیشن ہے پہلے زمانے میں اگر آپ کے پاس قرآن ہوا پہنچا تو آپ کو پیدل چل کے جانا پڑتا تھا آج آپ بائی پوسٹ بھیجیے انٹرنیٹ سے بھیجیے ماڈرن کمیونیکیشن نے دعوت کے کام کو ایک دم آسان کر دیا میں کہوں گا ماڈرن کمیونیکیشن جو ہے ایج آف کمیونیکیشن جو ہے وہ ایج آف دعویٰ ہے ایج آف کمیونیکیشن جو ہے وہ ایج آف دعویٰ ہے دعوت کیا کام کو سہل بنا دیا آسان بنا دیا تو ماڈرن جو ذرائع ہیں جو کمیونیکیشن کے ترقیاں ہیں ان سب کو استعمال کرتے ہوئے بہت آسان ہو گیا کہ آپ دنیا کو اللہ کا پیغام دے سکیں جو کمی ہے جو نہیں ہو رہا ہے کام وہ کیا ہمارے اندر انسان کے لیے خرخائی نہیں بلکہ الٹا ہے ہم انسان سے نفرت کرتے ہیں سارے دنیا کے مسلمان انسان سے نفرت کرتے ہیں کسی کسی بہانے سمجھتے ہیں کہ ہمارا دشمن ہے ہمارے خلاف کانسپریسی کر رہا ہے وغیرہ تو میں سوچتا ہوں کہ صرف ایک چیز اگر ختم ہو جائے نفرت اور ہیٹ اور انسان کے لیے خرخائی آ جائے تو دعوتی کام کا ایکسپلوژ ہو جائے کیونکہ ہر وقت آپ کہیں یعنی کسی ملتے ہیں اگر آپ پاس لٹریچر ہو اسلامی قرآن کا ترجمہ ہو یا اور دوسری کتابیں ہوں تو ہر وقت مدو آپ کے پاس ٹوریزم کا زمانہ ہے بڑا دنیا سے ٹورسٹ آتے ہیں ملکوں ملکوں میں پہلے زمانے میں جانا پڑتا تھا پہلے زمانے میں سیاحت کہاں تھی تو کسی ملک میں دعوت پہنچانے کے لیے جانا پڑتا اب تو خود اس ملک کے لوگ ٹورسٹ کر آ رہے ہیں آپ جہاں جائیے ٹورسٹوں کی بھیڑ لگی ہم ابھی ترکی گئے تھے ترکی میں ہم گئے کچھ دیکھنے کے لیے کوئی تاریخی مسجد کوئی میوزیم بھیڑ کی بھیڑ لگی ہوئی بڑی دیر میں ہمیں اندر پہنچ پاتے تھے تو ٹورسٹ کیا ہے یہ مدو ہے آج کے دائی کو خود نہیں جانا ہے کہیں مدو خود دائی کے پاس آ رہا ہے کیسا عجیب دعانا ہے لیکن مسلمانوں نے کیا کیا ہے جہاد کے نام پر لڑائی چھڑ رکھی ہے مصر میں اتنے ٹورسٹ آتے ہیں کیونکہ وہاں بہت زبردست ہسٹوریکل مانومنٹ ہیں سب سے زیادہ ٹورسٹوں کو شوق ہوتا ہے ہسٹوریکل مانومنٹ دیکھنے کا تو بہت آتے ہیں لیکن وہاں پہ کیا ہے ساٹھ برس سے تو لڑائی چھڑی ہوئی ہے اور کبھی اس کا اینڈ نہیں ابھی اس کا اینڈ نظر نہیں آتا اگر مصر میں پیس ہو اور لوگوں کے اندر دعوت کا جذبہ ہو تو وہاں پر دعوی ایکسپلوژن ہو جائے ایکسپلوژن دعوی ایکسپلوژن ساری دنیا میں پہنچنے لگے لوگ تو یہ چند باتیں تھیں جو میری سمجھ میں آئی قرآن کی اساعد کو لے کر اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی مجھ کو آپ کو یہ توفیق دے کہ ہم اللہ کے اشارے کو سمجھیں اللہ کیا چاہتا ہے اس کو جانیں اور اپنے آپ کو اس پہ لگا دیں یہی وہ رول ہے جو اللہ کو ہم سے مطلوب ہے اس دور میں یعنی اکیس صدی میں اللہ تعالی مشکر آپ کو اس رول کے لیے قبول فرمائے